سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں خبیص جنوں اور خبیص جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں حدیث نمبر پانچ سو دو مسند احمد